جائے ہم بھی درے سرکار دیکھنے روزے کے انوار جائے ہم بھی درے سرکار دیکھنے روزے کے انوار بولے سب کے دل کے تار جائیں گے مدینے جائیں گے ہم جائیں در سرکار دیکھنے روزے کے انوار جائے ہم بھی در سرکار دیکھنے روزے کے انوار بولے سب کے دل کے تار جائیں گے مدینے جائیں گے ہم جائیں گے مدینے جائیں گے میرے تصور با کی گلیاں کہتے ہیں جس کو عاشق باغ جنت کی کلیا ہے جس کی شان و عظمت دیکھے وہ رب کی رحمت پائے ہم میں سی قسمت جائے ہم بھی درے سرکار دیکھنے روزے کے انوا جائے ہم بھی درے سرکار دیکھنے روزے کے انوار ہاں وہ گنبد و مینار جائیں گے مدینے جائیں گے ہم جائیں گے مدینے جائیں گے جائیں ہم بھی در سرکار دیکھنے روزے کے نا بولے سب کے دل کے تار جائیں گے مدینے جائیں گے کر لو دعائے رب سے کر لو یہی تمنا جا کر مسجد نبوی میں دیکھے ریاض الجنہ پائے سجدوں کی لذت لب پر ہو تیری مدہت دے مولا ایسی ہمت جائے ہم بھی درے سرکار کرنے جانو دل نثار جائے ہم بھی درے سرکار کرنے جانو دل نثار لے کے ہم مشکو کے ہار جائیں گے مدینے جائیں گے ہم جائیں گے مدینے جائیں گے جائیں ہم بھی درے سرکار دیکھنے روزے کے انوار بولے سب کے دل کے تال جائیں گے مدینے جائیں گے ہم جائیں گے مدینے جائیں گے ہو جائے آسیوں پر تیری رحمت کے سائے سب کے مقدر میں بھی آقا وہ دن نہ جائے دیوانوں کا من ڈھولے ہر دم نس نس یہ بولے رحمت دروازہ کھولے ہو جا چلنے کو تیار دل یہ بولے بار بار ہو جا چلنے کو تیار دل یہ بولے بار بار ہم کو آقا سے ہے پیار جائیں گے مدینے جائیں ہم جائیں گے مدینے جائیں گے جائے ہم بھی در سرکار دیکھنے روزے کے انوا بولے سب کے دل کے تار جائیں گے مدینے جائیں گے ہم جائیں گے مدینے ذکر آقا کی نسبت پائی ہے ہم نے شہرت عاشق نے ایسی دنیا میں پائی عزت یہ سب ان کا کرم ہے قائم اپنا بھرم ہے دور رنجو علم ہے منکر کرنا نہ انکار ہر دم کر ذکر سرکار منکر کرنا نا انکار ہر دم کر ذکر سرکار دل کو آئے گا قرار جائیں گے مدینے جائیں گے ہم جائیں گے مدینے جائیں گے جائیں ہم بھی در سرکار دیکھنے روزے کے انوار بولے سب کے دل کے تار جائیں گے مدینے جائیں گے ہم جائیں گے مدینے جائیں گے جائے ہم بھی درے سرکار دیکھنے روزے کے انوار بولے سب کے دل کے تار جائیں گے مدینے جائیں گے